سعید بن ابی سعید نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ عرض کیا گیا یا رسول اللہ سب سے زیادہ شریف کون ہے حضور نے فرمایا کہ جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق نہیں پوچھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ کے نبی یوسف بن نبی اللہ بن نبی اللہ بن خلیل اللہ سب سے زیادہ شریف ہے صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم اس کے متعلق بھی نہیں پوچھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا عرب کے خاندانوں کے متعلق تم پوچھنا چاہتے ہو سنو جو جاہلیت میں شریف تھے اسلام میں بھی وہ شریف ہیں جب کہ دین کی سمجھ انہیں آ جائے ابو اسامہ اور معمر نے عبید اللہ سے بیان کیا ان سے سعید نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار تین سو تریپن